لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مؤمن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مؤمن برابر نہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے عام حالات میں جہاد کرنا فرض کفایا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ جب اس آیت کے ابتدائی الفاظ اترے کہ گھروں میں بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے مومن برابر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کو بلا کر اسے لکھوا رہے تھے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں تو نابینا ہوں اس پر الفاظ غیر اولی در نازل ہوئے یعنی وہ بیٹھ رہنے والے جو بے عذر ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں زید رضی اللہ عنہ سے یوں ثابت ہے کہ آپ اپنے ساتھ قلم دوات اور شانہ لے کر آئے تھے اور حدیث میں ہے کہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اے اللہ کے رسول اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد میں شامل ہوتا اس پر وہ الفاظ اترے اس وقت رسول اللہ کی ران زید رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی اس قدر بوجھ ان پر پڑا کہ قریب تھا کہ ران ٹوٹ جائے سنن نبی داود کی روایت میں ہے کہ جس وقت ان الفاظ کی وہی اتری اور سکینت رسول اللہ پر نازل ہوئی میں یعنی زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پہلو میں تھا اللہ تعالیٰ کی قسم وہ بوجھ مجھ پر رسول اللہ کی ران کا پڑا کہ میں نے اس سے زیادہ بوجھل چیز کوئی نہیں اٹھائی پھر وہی ہٹ جانے کے بعد رسول اللہ نے عظیمن تک آیت لکھوائی اور میں نے اسے شانے کی ہڈی پر لکھ لیا نبی داؤد کی ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ابھی تو ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے جو رسول اللہ پر وہی نازل ہونی شروع ہوئی زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان بعد میں اترے ہوئے الفاظ کو میں نے ان کی جگہ پر اپنی تحریر میں بعد میں بڑھائے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں ہی عباس صدی عنما فرماتے ہیں مراد بدر کی لڑائی میں جانے والے اور اس میں حاضر نہ ہونے والے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر عبداللہ ابن جہش اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما آ کر رسول اللہ سے کہنے لگے ہم دونوں نابینا ہیں کیا ہمیں رخصت ہے تو انہیں آیت قرآن میں رخصت دی گئی بس مجاہدین کو جن بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دی گئی ہے وہ وہی ہیں جو صحت و تندرستی والے ہوں یہ روایت سنن ترمیدی کی ہے بس پہلے تو مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر مطلقاً فضیلت تھی لیکن پھر اسی وہی کے ساتھ جو الفاظ اترے اس نے ان لوگوں کو جنہیں مباح عذر ہوں عام بیٹھ رہنے والوں سے مستثنا کر لیا جیسے اندھے لنگڑے لولے اور بیمار یہ مجاہدین کے درجے میں ہیں پھر مجاہدین کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ بھی ان لوگوں پر ہے جو بے وجہ جہاد میں شامل نہ ہوئے ہوں جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر گزری اور یہی ہونا بھی چاہیے بخاری میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مدینہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم جس جہاد کے لیے سفر کرو اور جس جنگل میں کوچ کرو وہ تمہارے ساتھ اجر میں اقساں ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا باوجود یہ کہ وہ مدینہ میں مقیم ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہاں اس لیے کہ انہیں عذر نے روک رکھا تھا اور سن نبی داود کی روایت میں ہے کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کا ثواب بھی جو تمہیں ملتا ہے انہیں بھی ملتا ہے اسی مطلب کو ایک شاعر نے ان الفاظ میں منظوم کیا ہے یا راحلین الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا ان اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر فقد راحا یعنی اے اللہ تعالیٰ کے گھر کے حج کو جانے والو گو تم اپنے جسموں سمیت اس طرف چل رہے ہو لیکن ہم بھی اپنی روحانی روش سے اسی طرف لپکے جا رہے ہیں سنو بے طاقتی اور عذر نے ہمیں روک رکھا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ عذر سے رک جانے والا کچھ جانے والے سے کم نہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت کا اور بہت بڑا اجر کا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایا ہے پھر ارشاد ہے مجاہدین کو غیر مجاہدین پر بڑی فضیلت ہے پھر ان کے بلندی دراجات ان کے گناہوں کی معافی اور ان پر جو برکت و رحمت ہے اس کا بیان فرمایا اور اپنی عام بخشش اور عام رحم کی خبر دی بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ کے مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں ہر دو درجوں میں اس قدر فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں